اتنا اول العظم پیغمبر اتنی بڑی شان جس کی نبوت کے ڈنکے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے بجاتے ہو کیا کہنا سرکار کی دعا عظمت کا اور ایک ہم ہیں کسی نے نام لیا تو انگوٹھے چوم لیے حق ادا ہو گیا محبت بھی ہو گئی غلامی بھی ہو گئی اطاعت بھی ہو گئی فرما برداری بھی ہو گئی اور اگر کبھی زیادہ ہی محبت نے جذبہ مارا تو قوال شریف سن لی وہ کلام پاک جس کو پڑھتے پڑھتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم کر جایا کرتے تھے اس کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے دنیا میں جن لوگوں نے بھی خواب و بادشاہ تھے یا وہ وزیر تھے یا وہ امیر تھے یا وہ غریب تھے جنہوں نے اپنے دل کے اندر محبت بسائی اور مرتے دم تک اس کو نبھایا خدا کی قسم اللہ کا قرآن گواہ ہے یوں آواز آتی ہے ادھر موت آ رہی ہوتی ہے ادھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہیں آواز آتی اللہ تخوف اللہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اللہ کم تم تو جتنے پرور عالم نے اس سے وعدے کر رکھے ہیں ان تمام کو نبھانے کے لیے پورا کرنے کے لیے ہم پہلے سے تیار کھڑے ہیں جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل میں عظمت بسا لیتے ہیں محبت بسا لیتے ہیں اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں رب جلال کی قسم تم یہاں دنیا میں بیٹھے ہو گھپڑیوں میں رہتے ہو مکان اور دکان پہ بیٹھے ہو ادھر فرشتے آواز دیتے ربنا جنات جناتی نلتی بات ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم نورانی مخلوق نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار ادخلہم جنات عدنی نلتی واتہم ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں جو کسی کا حق کھانے سے بچتے ہیں جو دوسروں کی بے آبروئی کرنے سے بچتے ہیں جو ہر وقت قبر فکر کے ذکر میں لگے رہتے ہیں جن کو ہر وقت موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے پر اس سے کہتے بلوم الہی ہم دعا کرتے ہیں ان کو بھی ان کی بیویوں کو بھی ان کی اولاد کو بھی تمام کو جنت میں داخل فرما دے کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی بیٹھا گھر میں ہے دعا فرشتے کر رہے فرشتوں کی دعا آج ہمیں نصیب نہ رہی یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ خدا بندی کریم نے یوں فرمایا جس نے میری مسجد میں چراغ جلا دیا میری مسجد کو روشن کیا منور کیا ستر ہزار فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں جب تک چاندنا رہے جب تک روشنی رہے جب تک میرا گھر منور رہے تم اس میرے بندے کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر تو آئے مغفرت کرو یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسجد کو مسین کرتا ہے جو مسجد میں صفائی کرتا ہے مسجد کے اندر کا درد و غبار جو اس کی بدن پہ پڑتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم اس کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر سجدوں میں پڑھ کر دعائیں کرو الہی جہاں جہاں مسجد کی خاک پڑی جہنم کی آگ حرام کر دے امال کی بات ہے ساری کرنے والا پائے گا دیکھنے والا رہ جائے گا جو گاڑی میں سوار ہوگا منزل مقصود کو وہی پہنچے گا پلیٹ فارم سے کھڑا ہو کر گاڑی کی زیارت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا جس کے منہ میں مٹھائی جائے گی اسی کا منہ میٹھا ہوگا سامنے کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے کو دیکھنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا اس لیے اعمال کی ضرورت ہے انقلاب لاؤ زندگی میں آخر وہ کون سی چیز تھی جس چیز کو برپا کرنے کے لیے جس کو جس کا رواج دینے کے لیے جس کی اصلاح کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھپا دی صحابہ کرام کے مزاج بدلے حالات بدلے طبیعتیں بدلی اور جو حکم آیا اس میں کیوں چرا نہ کی کو ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے یوں کہا یا رسول اللہ یہ حکم ایسے کیوں ملا ہے کیوں کا نام نہیں کیوں آ جائے تو غلامی کیسی جو حکم ملا اسی کے سامنے سر جھکا دیا یوں آتا ہے کتابوں میں جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی پھر بارش کے پانی کی طرح بہ گئی اور میرے تیرے جیسے نہیں تھے چلو جی شراب پینا حرام ہے نا پیسے لگے اپنے پیسے تو بنا لو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دو عیسائیوں کے ہاتھ بیچ دو کافروں کے ہاتھ بیچ دو اپنے پیسے تو کھڑے کرو چلو آئندہ خریدیں گے نہیں تمام مسلمانوں نے اسی وقت اعلان کر دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قرآن کریم آیا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان لال لَعَلَّكُمْ کبلی اے کلمہ پڑھنے والوں مجھ پر میرے نبی پر ایمان رکھنے والوں انما الخمر خمل خراب حرام ہے میرے تیرے جیسے ہوتے نا جی پینا ہی تو حرام ہے نا چلو آئندہ نہیں خرید دیں گے پیسے تو بنا نا قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا قوم تھی ایک بڑی سمجھدار اللہ پاک نے اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے خدا بند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے ان کو اعلان کر دیا خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے خدا نے حکم دے دیا اب آٹھ دن تو مچھلیاں ڈنڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے نئی بڑی پریشانی ہوئی اب کیا کیا جائے اور دنوں میں تو ملتی نہیں بڑی کم ملتی ہیں اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے تو کہنے لگا میاں پکڑنا ہی منع ہے نا کہ ہاں کھانا منع ہے نا کہ ہاں دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ اس میں پانی بھرو اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ اتوار کو قابو آ جائے گی پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم نواں سپارہ رہا ہے ترجمہ ذکر کر رہا ہوں گپ نہیں ہے گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے یا میں بھی گپ سناؤں فرمایا بس المل کری التی کانت آ گر بہر ادیا دون سب کی مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا مکر کر لیا کھیل کھیلا دین کے بارے میں اچھا جی پکڑیں گے نہیں کھائیں گے نہیں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے آگے پارسی بن کے ہاں جی بولی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو مانا دکھاؤ کہاں ہے ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے کھانا حرام ہے کہ لگا ٹھیک ہے پکڑنا بھی حرام ہے کھانا بھی حرام ہے دھکیل کر گلے میں کٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے اب کون دکھاتا جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے زمان بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے دور و آگ کا باشندہ ہے اجنبی صحابی ہے دیہات کے رہنے والا سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے اکرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے قریب ہوا عرض کرنے لگا آپ رب گجرال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہے آپ نے فرما دیا ہاں اس کے بعد کہنے لگا رب دل کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی قرآن کریم اترا آپ پر آپ نے فرمایا ہاں ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے پانچ نمازوں کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے امت کو دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں حج کے بارے میں پوچھتا ہے زکات کے بارے میں پوچھتا ہے رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور توجہ کرنا یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اللہ قسم اللہ کی لا عزید ولا القس منہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا ارکان دین پہ عمل کروں گا اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا اس کو سنبھال کے رکھوں گا دس قدم پر کو گیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگ جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو آ میں تمہیں دکھاؤں وہ زبان بن سلبہ تمہارے سامنے جا رہا ہے اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے اب بنا لیا نا انہوں نے کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے تکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں اس میں حرج کیا ہے آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے اس میں کیا گناہ ہے اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے انجان لوگ بچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا پانی اس میں ڈالا مچھلیوں کو اکٹھا کیا اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی اب آزائی اور لوگوں ویم کرو ویم کر خیر الماکرین تم نے بھی مکر کیا تجویز بنائی میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا آؤ قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا پہلا سپارہ ہے آواز آتی ہے ولاقد عالم تم الگی نہ تدو مل کم سب لہم کون کرا دتم خوشی شام کو سوئے آدمی تھے بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے بڑی بڑی حسین عورتیں تھی اللہ پاک فرماتے صبح اٹھے تمام کے تمام بندر زلیل بن گئے شکلیں بدل گئی پروردگار عالم سوئے آدمی تھے اٹھے بندر بولو بندر میرے دین میں مداخلت کی کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی بڑے بڑے بدلے لو کوئی قوم شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریاء کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری ساری رات رو رو کے دعا مانگی الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے انسان بنا پھرتا ہے حسین بنا پھرتا ہے خوبصورت بنے پھرتے ہو یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے پتا چلو کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا اور صحابہ اکرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں کیسے کرتے بڑے بڑے وقت آئے ان پر عورتوں پہ وقت آیا مردوں پہ وقت آیا مگر نہیں بدلے کیسے بدل جائیں سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے یہ تو تیری ضرورت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرا برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے اتنی جڑ کون لائے گا اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دلیل القدر انسان عظمتوں والا انسان جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کچھ کام میں لگے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درا مارا مجھے بدلہ دلواؤ فلانے آدمی نے مجھے مارا بدلہ دلواؤ کیونکہ کام میں مشغول تھے فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا فاروق کے دل کو دھچکا لگا یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے عمر و فاروق و خطاب کی بیٹی تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اونٹوں کا چرواہا تھا آج بائیس لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا خلیفہ بنایا امیر بنایا اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے قبر میں کیا بنے گی اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درا دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے درا مار لے بدلا لے لے قیامت میں بدلا نہ مانگا کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو وہ تو اتنا ڈرتا ہے اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہوں ہم سڑے اچھے ہوئے بیٹھے ہیں وہ بھی جی کیا بات ہے جنت ہماری ہمارے باپ دادا کی ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے جان کو بن رہی ہے قرآن نے اعتراف کیا گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا پھر بھی خدا کو پکارا پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی اب ایمانداری سے بتلاؤ ہماری میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں بیویاں ہیں آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتی ہیں اور ہزاروں باتیں ہیں اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں آ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں کالی کملی والے کی گھر والی ہے فرماتی ہے ایک کھجور کا دانا چوبیس گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا ہماری ماں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے نکائل ان کو سلام کہتا ہے خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے اور خوراک کا یہ عالم ہے پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی مال ملتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک کھجور کا دانا نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا اللہ اکبر ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے کئی مہینے چار مہینے یا چھ مہینے گزر گئے ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو کچھ پانی بڑھا دو کچھ کھانا بڑھا دو اندازہ لگائیں آپ بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا زیور کا مطالبہ نہیں آرائش کا مطالبہ نہیں کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں لمبے سوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں جوتوں کا پروگرام نہیں مطالبہ نہیں کچھ نہیں اتنی سی بات عرض کی ہے کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے تھوڑا سا پانی بڑھا دو تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے آواز آئی اے ایسا اے حفصہ أم سلمى أم حبيبة أزنبي الدوارية اے صفیہ آپ میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں عہد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا دولت مند بن جانا بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا عمارت بنانا کوٹھی بنگلے بنا لینا ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب محبوب کی جھولی نہیں ملے گی تم میرے نبی کی گھر والی نہیں رہ سکتی ایک راہ اختیار کرو یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو ایک چیز ملے گی یا میرا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے جبریل آتا ہے قرآن آتا ہے میری رحمت برستی یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو اور یہ بھی گپ نہیں ہے فرمایا کل ازواج اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو ازواج متحرات سے فرماؤ کل کم تل حیات دنیا وزیر کہا و ام سرحل سراہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں الہی مجھے دولت ملے میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا اپنی قبر حسر بناؤں گا پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال مجھے دولت ملے میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا اپنی قبر حسر بناؤں گا پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے اللہ میاں کچھ دے میں یوں خرچ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا جو دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہے دو دھان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خواب پہ ہائی دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ ہفتہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو ایک کھجور کھانے والی مائی ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانس پھیلا دی چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا آنا جانا چھوڑ دیا اللہ غمی تمام کی تمام ازواج متحرات رونے لگی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی ساری ازواج متحرات نے یہی جواب دیا ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں اور یوں لکھا ہے کہ ازواج کے متحرات کی یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے کھجور کی پنکھے کھجور کی چھڑیں بڑی ہوئی تھی تبکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے آدھا اوپر اوڑھ لیتے اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے بس یہی تھا سردی کا گرمی کا آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے سامان و جہیز نے مصیبت بنا ہوا ہے سامان اتنا پیدا گھر میں برتن اتنے آ گئے اللہ اکبر کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں چمچیوں کی کمی نہیں پلیٹوں کی کمی نہیں اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ للہ پڑھو پیٹ بچ جائے گا آش ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں ان کی لوگ برائی کرتے ہیں تبلیغ والوں سے بچنا تبلیغ والوں سے بچنا ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا چالیسواں بند کرے جو ہمارا تیجا بند کرے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جہد کامیاب نہیں ہو گئی تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ ان کے ساتھ نہ جاؤ یہ امریکہ کی جماعت ہے امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے بسترے بھی سر پہ اٹھواوے پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود آفیق غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ قلعے میں گئے پشاور کی طرف جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا گوشت پلے باندھ لیا پائیا موٹی کچھ پانی میں ڈالنے اور سب کو کہیں کھاؤ گوشت ہے کھانا الحمد للہ وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا بیس دن تک چلایا امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج متارات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو یہ کھجور بھی بند ہو جائے یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے رب گل جلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے کتنا تھا کس قدر محبت تھی ازواج متحرات کے دل میں ازواج متعارات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی ملنے کے لیے آئی تین سو سوا تین سو میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں مدینے میں نبی کی گھر والی ہے میری بیٹی ہے مل کے آؤں مدینے میں آ پہنچی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے کون ہے کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں دروازہ کھول اندازہ لاؤ کئی سال اما کو ملے ہوئے ہو گیا دور و دراز سے چل کے آئی ہے سر کے بل دوڑ کے آتی دروازہ کھولتی اماں کو لپٹتی اما بیٹی کو لپٹتی خوشی کے آنسو بہتے اللہ وہی اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑتی تھی کافرا تھی اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دل کی انکاری کتنا پختہ پروگرام ہے کس قدر عظمت ہے دین کی اما کہنے لگی یہ بات کی باتیں یا بیٹی میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں میری اکڑیاں تجھے یاد کرتی ہیں میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں اللہ اکبر مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا دروازہ اس وقت تک بند رہے گا میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب تک یہ پوچھ کرنا آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں اس وقت تک دروازہ بند رہے گا تمہیں باہر رہنا پڑے گا اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا فرما برداری کا اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی داخلہ آ گیا ایک دن ٹھہری ہوگی دو دن ٹھہری ہوگی قیام کیا ہوگا اماں نے اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں اماں کہنے لگی غریب ہوں میری کچھ امداد کر اماں بیٹی کو کہتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ بیٹی میری کچھ مدد کر اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تیری مدد کیوں کروں یا چپ کر کے کر دیتی جو بلے تھا اس پر بھی کرے لگے امی جان تشریف رکھو میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں دین سے پوچھیں معلومات کریں قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے رشوت بٹوڑ کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو اور آپ نے بھی امداد فرمائی کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں ادھر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینے پاک میں بیٹی کو ملنے آئے میں اپنی لکسی جگر سے مل کے آؤں اپنی نوری نظر سے مل کے آؤں اپنی بیٹی سے مل کے آؤں نبی کی گھر والی اب میری بیٹی ہے ابو سفیان مدینے پاک میں آئے اور حجروں میں سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا حجرا کون سا ہے چنانچہ کے دستک دی بیٹی نے دروازہ کھولا کا بنا ہوا جس بستر پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا ادھر دروازہ کھول کر دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا ایک طرف رکھ دیا بستر لپیٹ کر ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہوں نے برا منایا آخر برا منانا ہی تھا کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو گستاخ بن گئی ہو جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں یہ نبی کا ادب نہیں کرتے تو نبی کا نام لے لے کر کھیر کاٹتا جا حلوا لگتا جا قبروں کی مٹی چاٹتا جا تو تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا ہم بے ادبی کرتے نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے جی، فلاڑے بازار پہ چلے جاؤ نا میں گیا سی میرا کاروبار نہیں چلتا سی بس اس دن کے الحمدللہ بس وارے جا رہی ہے سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ والے بزرگ ہیں پچھلے دنوں میں مزار پہ گیا بیٹھا ایک مسکنڈا ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی کتار بندی ہوئی ہے اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں کل تیری بیماری دور ہو جائے گی تجھے مٹی پلا کے لاؤ اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر نماز کو ٹھکرا کر روزے سے دگا فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو اور بزرگوں کی قبروں کی نہیں بلکہ کئی سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے سلطان باب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کم بن عدل کرتا تھر تھر کم بن اونچیا شالہ والے ہوں اور فضل کرتا دامن میں جہی مکالے ہوں اللہ والا کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں بابا بل رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات فرما دی فرماتے علم والو اشراف نہیں ہوں گئے جڑے ہوم دنوسار کمین ہے علم نالو اصرا نہیں ہوں گے جڑے ہوں دن ذات کمین ہے اور پیتل پلیت سونا نہیں بنتا تھوڑے ترے لال نگی شوم سو ملو سو خیرات نہیں ملتی تھوڑے من مال خزین ہے بلے شاہ دن تو ہی جلت نہیں ملتی تھوڑے مریے شہر مدینے اللہ والے نے کیا بات فرمائی کھوٹے پیسے کا تو سودا نہیں دیتا کھوٹے ایمان کے بدلے میں رب جنت دینے لگا ہے کھڑا ایمان پیدا کر کھڑے امال کر بزرگوں کا نام بدلا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا جھاڑو دے بچ مسیح اٹھ فرید جاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال لال وہ سوتا ہے رب جاگتا ہے اٹھ کے کچھ کمائی کر لے قرآن کریم نے تمام چیزوں کو رد کر دیا سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی قسم وہ کتنی پیاری مائی ہوگی جس کی کود میں حضور آرام فرمائے تو خدا کا قرآن آئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے کرے لگے ام حبیبہ بیٹی بے ادب ہو گئی ہو گستاخ بن گئی ہو میرے ابا جان کیوں کیسے دیکھو بستر ابا کے لیے لوگ بچھایا کرتے ہیں تم نے لپیٹ کے رکھ دیا میں جو اتنی دور سے تجھے ملنے آیا ہوں مکے سے چل کر تم نے بستر بچھانا چاہیے تھا بچھا ہوا لپیٹ کے رکھ دیا کوئی زمانے کی ہوتی تو بول بول کر جاتی ابا جی بھول گئی ہیں نبی کے گھر میں ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے گھر نبی کا اور ملاوٹ توبہ توبہ توبہ توانا نبی کا ہو اس میں ہیرا پھیری کیسے ہو سکتی ہے سامنے کھڑے ہو گئی ابا کے اور کہنے لگے ابا جان بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر کے ادب کرنا سیکھ لیا ہے پہلے مجھے ادب کا کوئی پتہ نہ تھا اب ادب سیکھ گئی ہوں آپ میرے باپ ہیں میں آپ کے نیچے اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں آپ کی میں لگتے جگر ہوں بیٹی ہوں اور یاد رکھو ادب کا مجھے پتہ چل گیا یہ جو بستر میں نے لپیٹ کے رکھا ہے یہ بستر امام الانبیاء کا بستر ہے شہر کائنات کا بستر ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک پاک بستر ہے نبی کا پاک بستر کافر مشرق ابا کے نیچے نہیں دکھایا جا سکتا بتوں کے پجاری قبروں کے پجاری کے نیچے میں محبوب کا بستر کیسے دکھا دوں ابو سفیان کرنے لگا تو کچھ زیادہ ہی پکی ہو گئی بہت ہی پکی ہو گئی کہنے لگی ابا جان میں تو تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں اللہ تجھے ہی پکا بنا دے پھر اللہ پاک نے پکا بنایا اللہ غنی ہاں نبی کا سسر ہے یہ جس سے بات ہو رہی ہے ہاں نبی کا سسر ہے پھر اللہ پاک نے عظمت دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے بیٹے ہیں ام حبیبہ کے بھائی ہیں سنی لوگ امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے بھی سکھاتے ڈرتے ہیں ہاں، تم خود بڑے نیک ہو امیر معاویہ نے نیکی نہ کی تیرا سالہ نیک ہے اچھا ہے اگر برائی ہوگی تو وہ دوپٹہ اٹھا کر نہ چل دے گی تیری بیگم تیرا رشتے دار اچھا نبی کا رشتے دار مارا اگر تو سالے کی نہ مانے تیری گھر والی منہ بنا کر ناراض ہو جائے تم نے اگر امیر معاویہ کو اچھا نہ جانا ام حبیبہ حضور کے سامنے شکایت نہ کرے گی کیا چیز ہم نے اپنے پلے رکھی ہے خام خواہ اپنے اعمال کو برباد کرنا بلکہ اب تو حالات یہاں تک بنے ہوئے ہیں میں نے اگلے دن ایک آدمی سے کہا کہ ایسی بات نہیں کہا کرتے امال برباد ہو جائیں گے وہ کہنے لگا مال ہے برباد کیا ہوگا ہاں۔ یہ ٹھیک ہے ہم تحبت امال حکم لگا مال ہے برباد کیا ہوگا مسلمانوں عقائد کو درست کرو نظریات کو درست کرو ڈرو قبر سے ڈرو حسر سے اس دن سے جس دن کو یاد کر کر کے انبیاء کے جگر پھٹتے تھے کتب اور ابدال دائیں مار مار کے رویا کرتے تھے اس قبر کے اندھیری کوٹڑی کا فکر کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی اور ایمان کی اور سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کا ہم سب کو غلام بنائے الحمد امان الحمد اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی العاصمی والا علیہ وصحاب برت الکرام الہ العالمین سب بیماروں کو شفاتا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما وہ ساتھی ہے اس کا لڑکا بیمار ہے اللہ پاک سے اسے کاملہ عطا فرمائے یہ عبد الرحمان کے لیے خاص طور سے دعا کرو اللہ پاک اس کے اس کے والد کے حاجی رمضان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اس کی جھولی بھر دے یہ رب نواز بھی کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو اللہ پاک اس کے بھی کاروبار میں برکت کا فرمائے تمام جتنے بھی آپ حضرات مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے یا اللہ ان کی جو جو تمنائیں جو جو غرضیں ہیں جو جو ارادے ہیں میں نہیں جانتا اے اللہ تو جانتا سب کی جھولیاں بھر گئی یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت کا فرما بھائی محمد سلیمان ہے ہمارا پرانا ساتھی ابھی بھی انتقال کر کے اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ جتنے بھی ہم سب کے ساتھی والدین رشتے دار بچھڑ گئے سب کی مقصد فرما جو لوگ مسجد کے خدمت گزار رہے ہیں اللہ پاک ان کے مال و جان برکت عطا فرمائے ابھی گجرا مالے میں ایک عرصہ ہو گیا جن کے یہاں ٹھہرتا ہوں جن کے یہاں کھاتا ہوں پیتا ہوں میرے مسجد کے مدرسے کے بڑے خدمت گزار اللہ تعالیٰ کی قدرت پچھلے جمعے کو حاجی شیخ عبد المجید صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ پاک ان کی آل اولاد ویسے بھی نیک ہے اور نیک بنائے اور اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے حاجی بشیر صاحب گجرا والے میں تھے انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان سے بھی مقصد فرمائے جتنے بھی ہمارے ساتھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما مال و جان میں برکت عطا فرما ایمان میں عظمت عطا فرما ایمان میں قوت عطا فرما یا اللہ ہمیں دین میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تختگی نصیب فرما یا اللہ شرک کی لانت سے بچا حجات کی لانت سے بچا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا بنا دے سنت کا پابند بنا دے یا اللہ قیامت کے دن جب تمام کے تمام مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے یا اللہ حضور ہم سے ناراض نہ ہو یا اللہ غلامی نصیب فرما محبت نصیب فرما شفاعت نصیب فرما پرورتگار عالم پورے ملک کے کرم فرما پوری مسلمان قوم کے اپنا کرم اور فضل فرما یا اللہ سب مسلمانوں کی کاروباری حالت کو اچھا کر دے بے روزگار کا روزگار بنا بے اولاد کا اولاد عطا فرما یا اللہ جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرما کلمے کی دولت عطا فرما ہم سب کی قبر حشر کو اچھے سے اچھا کر دیں یا اللہ پرسرات کی تباہی سے بچا اے اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما فرما العالمین تمام مسلمانوں کی دینی دنیاوی ضروریات کو پورا فرما حاجات کو پورا فرما صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد والا علیہ وسلم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا میں بلا ملک ی میں بل مغلام دلک ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له